تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من من آمن ومنهم كفر ولو شاء الله الله ما ما اقتتلوا يفعل يريد یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے اور ہم نے عیسیٰ نے مریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض تو مؤمن ہوئے اور بعض کافر اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے انبیاء علیہ السلام کے درجات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت یہاں بیان ہو رہا ہے کہ رسولوں میں بھی مراتب ہیں یعنی مرتبے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی یہاں بھی اسی کا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا جیسے موسا علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام صحیح حبان میں حدیث ہے جس میں معراج کے بیان کے ساتھ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ آسمان میں پایا جو دلیل ہے ان کے مرتبوں کے کم و بیش ہونے کی ہاں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کی کچھ بات چیت ہو گئی تو یہودی نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے موسا علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا اس نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا اور کہا خبیث کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس مسلمان شخص کی شکایت کی رسول اللہ نے فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے اور تور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے بس مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو بس یہ حدیث بظاہر قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں ممکن ہے رسول اللہ کا یہ فرمان اس سے پہلے ہو کہ آپ کو فضیلت کا علم ہوا ہو لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے محض توازو اور فروتنی کے طور پر فرمایا ہے نہ کہ حقیقت کے طور پر تیسرا جواب یہ ہے کہ ایسے جھگڑے اور اختلاف کے وقت ایک کو ایک پر فضیلت دینا دوسرے کی شان گھٹانا ہے اس لیے رسول اللہ نے منع فرما دیا چوتھا جواب یہ ہے کہ تم فضیلت نہ دو یعنی صرف اپنی رائے اپنے خیال اور اپنے ذہنی تعصب سے اپنے نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو پانچواں جواب یہ ہے کہ فضیلت و تکریم کا فیصلہ تمہارے بس کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ جسے چاہیں جو فضیلت دیں تم مان لو تمہارا کام تسلیم کرنا اور ایمان لانا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور ایسی حجت عطا فرمائی تھیں جن سے بنی اسرائیل پر صاف واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کی رسالت بالکل سچی ہے اور ساتھ ہی آپ کی یہ حیثیت بھی واضح ہو گئی کہ مثل اور بندوں کے آپ بھی اللہ کے عاجز بندے اور بےکس غلام ہیں اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بعد والوں کے اختلاف بھی ہمارے قضاء و قدر کا نمونہ ہے ہماری شان یہ ہے کہ جو چاہے کریں ہمارے کسی ارادے سے مراد جدا نہیں